حضرت یزید بن ابو مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر فرماتے تھے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہو جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کی وجہ سے وضو کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو ستاسی